ہمارے دل پہ لکھے ہوئے جہاد کے نام کو کون مٹا سکے گا مٹی میں ملی ہوئی شہیدوں کی خوشبو کو کون مٹا سکے گا ہر مومن کے دل میں بسنے والے جذبے جہاد کو کون مٹا سکے گا ان سینکڑوں ماؤں بہنوں بیٹیوں کو کون روک سکے گا جو جیش محمد میں شامل ہو چکی ہیں بناتے عائشہ میں شامل ہو چکی ہیں اور اپنے آپ کو فدائی حملوں کے لیے پیش کر چکی ہے کہ ہم میدان میں جا کے بم باندھ کے حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں ہم نے کہا پیاری بہنوں تم گھر میں بیٹھی رہو تم اپنے برکے دوپٹے کی حفاظت حفاظت کرو تم گھر کی چار دیواری کی حفاظت کرو تم اپنے بھیا کو مسلمان بناؤ تم اپنے ابا کو مسلمان بناؤ تم اپنے خامن کو مسلمان بناؤ بم باندھنا تو ہم تمہارے بھائیوں کا کام ہے ہاں ہم نہ رہے ہم مارے گئے پھر تمہاری مرضی تم سوچ لینا اور ہمارا سے پوچھ لینا ان بہنوں کے جذبے کو کون روکے گا ان بہنوں کی بلبلے کو کون روکے گا کوئی نہیں روک سکتا ان ماؤں کے جذبوں کو کون روکے گا جو بچے اسی نیت سے پار رہی ہے کہ بڑے ہوں گے تو جہاد میں جائیں گے غازی کہلائیں گے شہید ہوں گے مجھے اللہ کے ہاں کوئی مقام ملے گا ان نوجوانوں کو کون روک سکے گا جو بازو تانے بیٹھے ہیں کہ اگلے سال مارچ میں اگر بابری مسجد کی جگہ مندر تعمیر ہوگا ہم اس مندر کو گرائیں گے اس مندر کے ہر حصے کو ختم کریں گے اور اس کی جگہ اپنے خون اور ہڈیوں سے بابری مسجد کی بنیاد رکھیں گے کون روک سکتا ہے ان جیانوں کو جو رب سے سودا کر چکے ہیں جو رب کو اپنا سب کچھ دے چکے ہیں جن کی نوکری رب کے ہاں کچی نہیں بہت پکی ہو چکی ہے